جی جناب میں تھڈا رسیو ہے کہ طالبان سے متعلق جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے جڑا قبضہ جڑا کر لیا ہے دیکھو اس سلسلے میں دو چار چیزوں نو سنو بڑیا آ اور مختصر سمجھنا ہوئے گا تاکہ سڈیاں جڑیاں پولیٹیل پروڈکشنز نے جڑیاں بڑی حد تک صحیح بھی ثابت ہوئی ہیں اور اگوں بھی کی صورت حال سامنے آنی ہے سارے یہ گل ایک حقیقت ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ دے مڈل ایسٹ دے جڑی دی بیک بون ٹوٹ گئی ہے یہ اس تو بعد انہوں کو نہنینشیل طاقت رہی ہے نہ انہوں کو عسکری طاقت رہی ہے کہ وہ چائنا ایران اور روس جیسیاں جڑیاں جہاں ابھر نوجوان طاقت دے سامنے وہ کھلو سکے ٹھیک ہے دیکھو یہاں دے کول تین چیزیں نے ایک یہاں دے کول ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਇਤ ਮੋਡਰੇਟ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੋਡਰੇਟ ਫੇਸ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ جسے ہم بوڑھا گھوڑا کہتے ہیں ہاں جی وہ گھوڑا بوڑھا ہو گیا ہے اور وہ طاقت ختم ہو گئی ہے اور وہ پرائم ڈیز کدوں دے ختم اوور ہو گئے ہوئے نے امریکہ نہ جنگ افورڈ کر سکتا ہے امریکہ نہ اقتصادیاتی طور تے لڑ سکتا ہے بہت ٹرمپ کا وقت ہی ٹرمپ کو سجیسٹ کیا گیا سو چائنا پہ حملہ کر دے اور ٹرمپ نے کیا کہ میں اِسی چائنا لڑائی افورڈ نہیں کر سکتے ہے اُسی فائنینشیلی چائنا نہیں لڑ سکتے اور اس تحت چائنا انڈسٹری کو نقصان پہنچا واسطے چائنا تصادیات کو برباد کرنے واسطے انہوں نے کووڈ نائنٹی کا ایک ولڈ وائڈ چائنی پروڈکٹس کا بائی کاٹ کروانے دا ایک ڈراما کیتا سی جڑا کہ بہت زیادہ بہت زیادہ انہوں نے چائنا نقصان بھی پچایا ہے ٹھیک ہے جی گل دوسرا تو ابھی ویختے ہیں کہ مڈل ایسٹ ایسٹ دے کے شروع زمانے تو ہمیشہ تو جی لڑائی دا مرکز ہے جڑا میں بار بار یہی گا لڑائی دا ولڈ آرڈر ہمیشہ مڈل ایسٹ عراق کے بدلتے ہیں سینٹر ہے وہ ہر چیز کی پالیٹکس کا اتے یہ امیرکن تو سعود سعودیہ امیرکن نے جڑے جی آئیڈیالوجی ہے جی پاور ہے جی وہ اتنے بڑے بری طرح مات کھا چکی ہے ہوں طالبان ناللا طالبان یہ معاملہ ٹرے نے چائنا یہ سمجھے کہ سی پیک اس وقت تک نہیں چلنا جنہیں چکر تک امریکہ فائنانسڈ اور سعودیہ فائنانسٹ جڑے طالبان نے انہوں نے جنہیں چکر تک اُسی قابو نہیں کرنا ٹھیک ہے گل ہوا ہے بھی کہ انہوں نے یہاں دے جڑے یہاں دی امداد آنی پچھو بند ہو گئی ہے اور ایون جڑی وہ آکسیجن ملتی سی جڑی جی بجلی کرنٹ ملتی سوئچ نکلنے شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی ہوں پاکستان نو دے جڑے معاملات قابو کیتے گئے ہیں اتنے بھی بالکل چہرے ہو رہے ہیں حقیقت جی اوپریٹ کر رہی ہیں نے جڑی طاقت وہ بالکل نیچرل پولیٹیلی پولیٹیکلی نیچرل طاقت نے اور وہ طاقت نے جہاں وہ سڑیا ساری ایسٹبلشمنٹ کے ذریعے وہ جا پپیٹ بٹھایا ہے پرائم منسٹر وہی شکل کے فوٹو سیشن پرائم منسٹر ہے ساڈا ٹھیک ہے انہوں طاقت نے ہی افغانستان کے طالبان نے جڑے یہ ان فوٹو سیشن طالبان نے حقیقت جی اصل جڑے ڈائی آرڈس سن جے اصل ڈائی آرڈس سن جے گلوں کلو نہیں سن پہ دے اتوں تو وہ امریکہ کے خلاف سن تو سارے سارے امریکی فائنانسڈ طالبان سن ٹھیک ہے یہ پالیٹکس ایک طریقہ کار ہوں کہ اتوں گالہ کھی جاؤ تو لوریاں دے جاؤ محبت دیا ٹھیک ہے یہ جڑے طالبان سن یہ جناب اتوں وار آف انڈیپینڈینس سے تھلوں حقیقت یہ سی کہ انہوں نے انہوں کا مقدمہ ہی یہ کہ اُسی اتنے امن نہیں آن دینا اس خطے میں اور اُسی ایران تباہ کرنا اور چائنا تباہ کرنا لیکن یہاں کی پش گزشتہ کچھ عرصے تو یہاں کی حالت یہ سی طالبان کی کہ انہوں نے یہاں کے جنے چیزہ چیزاں بندے سن یا جڑے یہاں کے جڑے بڑے وہ امیرکن جہے ایجنٹس ہیں انہوں نے انہوں نے اندروں مسنگ پرسن کر کر کے مار چڑے انہوں نے انہوں کا کنڈا کڈ کے رکھ چڑے ہوں طالبان دے ان کی یہ آدت سی کہ ہوں طالبان طالبان نال کا یہ کمپرومائز ہوا ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں کہواں گے ٹھیک امریکہ تو خود ہی برباد ہو گیا مڈل ایسٹ ان کی خود تباہی پھر گئی ہے پیسے ہے کوئی نہیں بوک پینی شروع ہو گئی ہے انڈسٹری پروڈکٹ نکلتی کسی جگہ نہیں ٹھیک ہے نتیجہ ہے وہ کہ وہ طالبان نے جڑے انہوں نے کہا جی تو سنوں تُسی آڈر تو آ ہی رہا دیکھو اگر طالبان نہیں نہ بھی منگا بھی کام ہونا ہی ہونا سی لیکن انہوں نے کہا اس کام ذرا یہاں کے ذریعے ہی فیس ای ہوئے گا فوٹو سیشن ایس کا ہوگا امریکہ کا ہتھیار ہے امریکہ کے ذریعے ہی استعمال کریں گے اور اسی کہ امریکہ کے ذریعے کہ اسی جا ਇਸਲਾਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ 500 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਜੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ الان کروایا جی تے اتنے ایلان کرتے ہیں کروانے والے ہون والے کچھ ہو ٹھیک ہے تو انہوں نے یہاں کیا ایلان کرو بھائی جی اتنے سارے بہ کے کہ کووڈ نائنٹی والا ڈرامہ ختم افغانستان کے ہو گیا اور جیڑی یہاں حقیقت کے جیڑی کووڈ نائنٹی دور کے تھلے جی لڑائی لڑی گئی سی وہ جناب امریکہ جڑا مقافاتے عمل ان کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں تو جہاں طالبان کا ہتھیار ہے انہوں نے استعمال کیا طالبان کے پیچھے لڑ بہ کے آپ لڑتے ہوں سن اچھ ان طالبان کا فیس ہی سامنے رکھ کے جناب رشیئنز اتنے لڑتے ہیں انہوں نے اتو کڈ سڑے وہ یہ ہے کہ جا آخری جڑی یہ جڑا اگ شل ٹوٹنا سچوں کوئی چکن باہر آنا سا وہ جی اتنے چائنیز مارے نے نا امیرکنز نے انجینئر جی اٹھ دس انجینئرز مارے نے وہ میرا خیال ہے الانے جنگ سی تے انہوں رشینز نے بھی کیا اصل تو گل رشینز ہی نہ جی لڑتے ہیں جڑے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں شام چیزیں رشینز ہی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی بس بھائی ہوں اِسی بھی ہوں درہوں نے اپنا وہائیے تو تاکہ ہوں سی پیک چلا کہ انہوں نے بس این جی بن کے چلاکیاں رکھنا اور تھی ویک انہوں نے پاکستان آرمی نے بھی انہیں کہا چلو پراٹو ہے تاری بھی کوئی سیت نہیں آرمی نے سیل مارے ہے طالبان نے انہیں مارے ٹھڈا نے کہا چلو یہ جا کے فوٹو سیشن کراؤ ٹھیک ہے جناب تو وہ جناب انہوں نے ساری گل ایک دم انہوں نے کھول چڑی ہے تھی وے لو یہ آنن فانا نہیں بالکل نہایت ہی ایک ڈرامیٹک چینجز ہوئی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ جڑا ڈرامیٹک چینج ہے جی پورا سکرپٹ ہے جہاں تحت بڑی ہی کامیابی کے نال انہوں نے ایگزیکٹ کروایا ہے تھی میں کہ فیوچر بڑا اچھا ہے اتنے کے جے جنیا بھی حرامزہ طاقت سن جی ہزے تک جڑیاں جہاں دیا دل امریکہ دال تو دل سعودیہ سن وہ سارے دیا سارا طاقت جناب کولپس ہو گئی نے اور یہ جی علاقہ ہے جڑا اپنی جڑی ریجنل جی روایتی جڑی یہ ہسٹری ہے جی وہ جناب پھر رپیٹ ہونے لگی ہے اور بالکل صحیح گل وے کہ جنہ بھی یوریشین جڑا تھا جڑا یوریشین فورسز نے جڑیاں وہ نے اور شروع تو اتر ایران رہے اور چائنا دا بھی بڑا وڈا شروع تو سلک پیک دے ذریعے دا تلقات رہے نے اور اے علاقہ واپس حقیقت نیچرلی سیٹل ڈاؤن ہو ہے اور جڑی سڈے علاقے نے جڑے مذہبی طور سے تو بڑے ہی ایک لبرل علاقے نے دیکھو پاکستان انڈیا کی افغانستان کی یہ سارے کون نے ایک کی علاقے حقیقت یہ سارے سے سارے پہلے کدی بدھ مت ہوتے سن یا بت پوجتے سن یا اگ کی پوجا کرتے ہوں سن جی پرشیا دے پاسے والے ٹھیک ہے گل تو یہ تو ساری ایک ہی ایک مذہبی طور پہ مذہبی جے آنے نے تو جے نہیں ٹھیک ہے یہ وقت نال اپنے مذہب بدلتے ہی رہتے ہیں کدی یہاں کا یہ مذہب کدی یہ مذہب تو اس حساب نال سیکولرائزیشن لگی ہے اور اتنے جا پاگل پن نا جڑا سعودی اسلام سی جڑا امریکن اسلام سی جڑا برطانیہ دا اسلام سی جڑا ਠੀਕ ਹੈ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਪੈਥੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਬ- ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਲਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕੀਤੇ ਆਏ ਅ, ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਆਏ ਇਹ رشیا نال جو جوتے آئے وہ اخبانیاں کیتے آئے وہ جڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں شمالی اتحاد والے انہوں نے ہوں اپنی واری لے تو انہوں نے کہنا آؤ بھائی آ جاؤ ہوں کہڑے کہڑے ہوں وہاں نے جناب انہیں نال پنجا ہوں آ کے لڑا ہے